حضرت عبد الرحمن بن ابو بکرہ سے منقول ہے کہ میرے والد نے مجھ سے میرے بھائی عبید اللہ بن ابو بکرہ کو جو سجستان یعنی سیستان کے قاضی تھے یہ لکھوایا کہ غصے کی حالت میں دو آدمیوں یعنی فریقین کے درمیان فیصلہ نہ کرنا کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کوئی شخص غصے کی حالت میں دو آدمیوں یعنی فریقین کے درمیان فیصلہ نہ کرے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو آٹھ